بزرگان دین نوجوان ساتھیوں معد شامعین اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اور تمام مومنوں کو تقو اللہ کا حکم دیا اتقو رب تم لوگ اپنے رب سے ڈرو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا تھا میں تم ذرا نیکیاں کرنے میں سبقت کرو اور جلدی کرو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنت عرضها السماوات اور اس جنت کو حاصل کرنے اور مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس جنت کی لمبائی چوڑائی اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے برابر بنا رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ شابان کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ایک بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بعض ایام کو بعض ایام پر بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر بھی ترجیح دی اور فضیلت بخشی ہے وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے اپنے فضل و کرم اور فضیلت کے لیے ان میں ایک مہینہ یہ شابان کا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے فضیلت والا مہینہ ہے نبی علیہ سلاط اسلام اس مہینے میں بہت بڑا عمل جو تھا روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے میں رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے جو یہ مہینہ ماہر سامان کا ہے نبی علیہ السلام نے بڑی پابندی سے روزہ رکھا اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی لوگوں کو بڑی ترغیب دلائی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سام شہرین متعین اللہ رمض شعبان و رمضان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے نبی علیہ السلام کو دو مہینوں کا لگاتار روتا رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ دو مہینے آپ مسلسل روزہ رکھیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن شامات اور رمضان ان دونوں مہینوں کو میں نے مسلسل آپ کو روزہ رکھتے ہی بھی دیکھا فرماتی ہیں دوسری روایت میں شامان کے مہینے میں آپ اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے ہتھا یا شیلہ بے رمضان یہاں تک کہ قریب قریب رمضان کے آپ پہنچ جاتے تھے جب رمضان بالکل قریب آ جاتا تب آپ چھوڑ دیتے تھے دو چار دن کے لیے ورنہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے رکھتے رہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرن ما رأی مستقمل رسول اللہ علیہ وسلم سیام شہر الا شہر رمضان پورا مہینہ جس میں ایک روزہ بھی آپ ترک نہ کریں وہ صرف ماہ رمضان کا تھا ماہ رمضان کا روزہ پورا رکھتے ایک روزہ بھی آپ ترک نہیں کرتے اور میں نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں نبی کو روزہ رکھتے ہی نہیں پایا تو وہ ماہ شابان تھا رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ نے روزہ رکھا تو شابان کے اندر رکھا حضرت امام نشی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے امام ہے بہتی رہے موم ان بزرگوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے جن کو جد جن کی جد و جہد اور محنتوں سے آج ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیثیں ایک جگہ مل جا رہی ہے بڑی قربانیاں انہوں نے دی اللہ ان سے محبت کرنے ان کے نقش قدم پر چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے امام نسائی رحمت اللہ علیہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ لم آرا کا تسوم لم آرا کا تسوم لم آرا کا تسوم و شہرن میں نے آپ کو سب سے زیادہ سامان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا سامان کے علاوہ میں نے اس کے اس سے سامان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ کو میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کیا وجہ ہے آپ محرم کا مہینہ رمضان کے علاوہ بہت سارے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن آپ کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا شابان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے ساتھ نمایا بلا اسامہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو بات اصل یہ ہے ذات شہر یم پور نا سو مل ہو بات اصل یہ ہے ہم تو رکھتے ہیں تم تمام لوگوں کو سامان کا روزہ رکھنا چاہیے ہم رکھتے ہیں سامان کا روزہ کپڑا سے رکھتے ہیں اور تم لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے بات اصل یہ ہے زا کا شہروں میں یاد الناس انہو یہ بڑا مقدس خیر برکت والا مہینہ سامان کا ہے لیکن یج الناس انہو اکثر لوگ اس مہینے کی خیر و برکت سے غافل ہیں ہر چیز کی فکر کرتے ہیں لیکن اس مہینے کو جو اللہ نے خیر و برکت کا مہینہ بنایا اس سے جب پرناسب لوگ غفلت برتا کرتے ہیں تمہیں معلوم ہے اسامہ کہ یہ روبا کا مہینہ کون سا مہینہ ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں بڑی فضیلت ہے میں اس میں روزہ کثرت سے اس لیے رکھتا ہوں ہاد پو امو تر ترکو تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے اور میں کیوں اتنا زیادہ سامان کے اندر روزہ رکھتا ہوں اس کی وجہ صرف ہے اسامہ کہ الرحمان انسانوں کے بندوں کے امان سال بھر کے امان کا ریکارڈ ہر انسان نے کیا کیا ہے کس نے نیکیاں کیا ہے کس نے برائیاں کی ہیں ہر انسان نے سال بھر کیا کیا ہے سالانہ امان اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں تم میں سے ہر انسان کا ریکارڈ سال میں تم نے کیا کیا کیا ہے سارا ریکارڈ سال میں تم نے کتنا کمایا کتنا گوایا کتنا نیکیاں اکٹھا کیا کتنا برائیاں تم نے اکٹھا کی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مہینے میں رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ آنا وہ میں خوب کثرت سے روزہ رکھتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے وانا وانا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پتا نہیں پہلی تاریخ کو پیش کر دیا جائے دوسری کو پیش کیا جائے دس تاریخ کو پیش کیا جائے بارہ کو پیش کیا جائے پیش کیا جائے تو مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن تاریخ کا مجھے علم نہیں ہے تو میں خوب کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے اعمال کے رامر کا تمین پیش کریں ایک طرف اللہ رب العالمین کے سامنے میرے نام اعمال ہو ہمارا سال بھر کا ریکارڈ ہو اور اللہ رب العالمین اپنی نگاہ کرم میرے اوپر زمین پر ڈالے تو مجھے روزے کی حالت سے پالے بس میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں میرے بھائی یہ بڑا مقدس مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنے کی بڑی ترغیب دی جائے گی اور بڑی فضیلت بیان کی گئی اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے نبی علیہ صنعت و سلام نے اس مہینے کے اندر اور بہت سارے فضائل بیان کیے لیکن سب ہیں توبہ کے لیے استغفار کے لیے دعاؤں کے لیے آپ اس مہینے میں توبہ کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ کر رجوع کریں کثرت سے روزہ رکھیں تلاوت قرآن کریں بہت بہت رکھ روایتوں میں نبی علیہ السلاط اسلام نے اس مہینے کی پندرہویں شب کے کی روایتوں کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ پندرہویں شب کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار فلا قبیلے کے فلا قبیلے کے قبیلے بکر بہت بڑا قبیلہ تھا جہاں لوگ بھیڑ اور بکریاں پالا کرتی تھی آج فلا فلاں قبیلے بکر کے بھیڑ اور بکریوں کے اندر پر جتنے رومے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو ان کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں لیکن جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ نبی سارے تو بہت بیان کی لیکن فرمایا لا چھ قسم کے انسان ہیں اللہ لو الخل کی اللہ تعالیٰ جھانک کر کے دنیا والوں کو دیکھتا ہے سب کی مفرت کر دیتا ہے لیکن چھ بد مثبت نصیب ہیں ان کی مفرت اللہ اس مہینے میں بھی نہیں کرتے اللہ ان بدبختوں سے بچائے آپ مت اللہ اندر مشرقی ولا ع ولا الى الى رحم ولا ولا ولا مدمر خمر او مشاہن وحمن وی السلام عارف اور مہینہ بڑا مقدس ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے اللہ اس مہینے میں بے شمار گنہگاروں کو آزاد کرتے ہیں جہنم گناہوں کی مفرت اور بخشت کرتے ہیں لیکن چھ بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن پر اپنی نگاہ ترم بھی نہیں ڈالتا اور جن کے گناہوں کو بخشتا بھی نہیں نمبر ایک آن اپنا مشرق شرک کرنے والا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ بخشتا ہے اور نہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے شرک سے بچو میرے بھائی ہو لیکن مشکل کیا ہے ہم سمجھتے ہیں مندر میں جائے تو شرک ہے بدھ کی پوجا کرے تو شرک ہے اس کے علاوہ سارا شرک ہم کرتے رہے ہمیں احساس رہو میرے بھائی شرک سے بچو حضرت الیمان رضی اللہ تاران ہو کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا اور دیکھتے ہی معلوم پڑا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا پہن رکھا اللہ اکبر مندر میں جائے تو شرک ہے اور کالا دھاگا بانٹ لے تو اس کو شرک نہیں سمجھتا یہ بھی شرک ہے حضرت ہوتے اللہ تعالیٰ نے پکڑا دھاگے کو کھینچ کر کے توڑا اور کہا یاد رکھو ہندو بھی مشرق ہوتا ہے وہ اللہ مشرق اللہ صورت یوسف کے نئے ساتھ فرماتے ہیں اور یہ آئے تلاوت وقت رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندے کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں یہ کالا تھا کھانا تو نے جو پہن رکھا ہے یہ بھی شرک ہے میرے بھائی اپنے گلوں کے جائے ڈالو اپنے بازوؤں کا جائے ڈالو کان میں بالیاں پڑی ہوں گی دھاگے ہاتھ بدے ہوں گے پیروں میں کالے دھاگے ہوں گے موٹی موٹی جھوٹھی اور غلط تعلیمیں پتا نہیں بدن پر کتنی بدی ہوگی بھی ایک قسم کا شرک ہے اپنی مفرت اگر کرانا چاہتے ہو اس مہینے میں تو شرک سے بچو اللہ حرم العلومین مقدس راتوں میں بھی مقدس ایام میں مقدس وقت میں بھی شرک کرنے والے کی طرف نہیں نگاہ اٹھا کے دیتا نمبر ایک مشرق نمبر دو ولا الا مشاخرین اللہ سب کی ماں کو معاف کر دے بڑے بڑے مجرموں کو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن ولا الا مشاہرین ایسی مقدس رات مشاہد کی مقصد نہیں کرتا مساین کس کو کہتے ہیں مسلمانوں سے نفرت کرنے والا گہروں سے محبت ہو اور مسلمانوں سے نفرت کرے گہروں سے دوستی ہو اور مسلمانوں سے دوست ناد اور نفرت ہو آپ نے ساتھ نمایا ایک مسلمان کی نفرت دل میں رکھنا ایک مسلمان سے عداوت کرنا اور ایک مسلمان کو برا سمجھنا اور ایک مسلمان سے لڑ جھگڑ کر کے بات کو بس کر لے بند کر لینا ایسا بدترین گنا ہے کہ اس مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نفرت نہیں ایسے انسان کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا نمبر تین ولا عراقہ سلے رحمی کو توڑنے والا رشتے ناطے کو توڑنے والا بہنوں سے ناراضگی بھائیوں سے بات چیت بد خال باقد خالاؤں سے کتے تعلقی اور چچا سے تو چھتیس کا آکڑا ہوگا ذرا سوچو بڑے روزے بڑی نمازیں ہوں گی لیکن نبی علیہ السلام رشاہ فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہے اپنے رشتہ داروں سے کبھی تعلقی کرتا ہے کہ رشتہ داروں سے بات چیت بند کر لیتا ہے اور ان سے نفرت اور دعوت رکھتا ہے کبھی تعلقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مقدس ایام میں اور دس دس دنوں میں سب کی تو مفرت کر دے لیکن رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے والے کی مفرت اور بخش نہیں کرتا نمبر چار ولا مسبل ادار ہو اور سکنے کے نیچے سے اپنے اظہار لگتا کر کے چلنے والا اپنی پینٹوں کو لٹکانے والا اپنے کندوروں کو لٹکانے والا بڑی افسوس کی بات ہے دیویوں کے اور بیٹیوں کے تو اوپر جا رہے ہیں اور مسٹر اور بیٹے کے وہ نیچے آ یہ بات بڑی عجیب و غریب قوم ہو گئی ہے یہ میرے بھائیوں ذرا اپنی اصلاح کرو یہ معمولی سے گناہ نہیں ہے آ فرماتے والا الا مسبل جو کہنے کے نیچے لٹکانے والے کپڑے کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا نمبر پانچ نمبر پانچ ولا آپ کل والے گئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی مفرت اور بخش سے ہے روزے نماز عبادات حج ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے اس مرد اس لڑکے اور لڑکی کی اس انسان کی ہزاروں عبادتیں کرتا رہے لیکن اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے ماں باپ سے وہ ستا رہا ہے تو ماں باپ کے ستانے والے کی مفرت اور بخش اللہ نہیں کرتے نمبر چھ آخری انسان آپ نے ساتھ نمایا مدمن الخمر الخمر اور شراب پینے والے شرابی کے اللہ تعالیٰ مسرت اور بخش نہیں کرتا میرے بھائیوں یہ بڑا مقدس مہینہ ہے کثرت سے روزہ رکھیں روزے کے ساتھ ساتھ اب ان آمار کو بھی ترک کریں ان برائیوں کو ترک کریں جن برائیوں کی وجہ سے ہماری عبادات رد کر دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مقدس سیاح میں بھی دنیا بھر کے لیے نفرت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے لیکن ان گنہگاروں کے لیے ان برے برائی برائی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفرت کا بھی دروازہ بند کر رکھا ہے وہ کون ہے ماں باپ کے نافرمان ہیں شرابی ہیں کبھی تعلقی کرنے والے ہیں اور اسی طرح سے طرح طرح کی برائیاں جو کر رہے ہیں شرک کرنے والے ہیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا اللہ اللہ من کل محتوب واتوب رہی الحمد للہ وقفا وسلام لڑا اما مصطفیٰ نبی نبی الحسلات اسلام بہت ساری عبادات کو چھوڑ کر کے اس مہینے میں روزہ ہی کیوں سب سے زیادہ رکھا کرتے یہ اصل میں سمجھنا ہے بہت ساری عبادات ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور وہ کیا بیان فرماتے میرے بندوں کے امال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائے تو ہم روزے سے نہیں تو روزہ ہی کیوں زیادہ رکھتے تھے میرے بھائی بہت ساری عبادات ہیں لیکن روزے سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسری محبوب نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو پسند کرتا ہے تو روزہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت امام احمد بن رحمت اللہ علیہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ شام کو فرماتے ہی میں سنا کہ آپ نے ساتھ میں اے من سام یومن من سام یومن وجہ اللہ فأعده الله من جهنم بودا بودا غراب طائر بودا غراب طائر وہ وہاں ماں اور کما کارا رہتا سم آپ نے کم اے لوگوں ذرا روزے کا اہتمام کرو کثرت سے روزہ رکھو روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب امر ہے اور آپ نے حدیث کے اندر بیان فرمایا شام یو مرد دیوا وا جس شخص نے ایک دن کا روزہ جس شخص نے ایک دن کا نقلی روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھ لیا جس نے منسام یومن ابتدا وجہ اللہ جس نے ایک دن کا نقلی روزہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ لیا ایک روزے کی برکت سے من جہنم بودا فرق فرق آپ نے ساتھ میں ایک روزے کی برکت سے روزے دار کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنی دوری جس دن گوے کا بچہ پیدا ہو اس دن سے اڑنے لگے اور بوڑھا مر جائے اور ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد سے موت آنے تک وہ کوا اڑتا ہی چلا جائے تو جتنا کوا زندگی بھر میں اڑ کر کے جا سکتا ہے اتنی دوری اللہ تعالی جہنم سے اس بندے کو ہٹا دیا کرتے ہیں اب سوال یہ ہے ہوا کتنا اڑتا ہے عربوں میں کہا جاتا ہے سب سے لمبی عمر ہے والی مخلوق جو ہے کہیں کہا جاتا ہے وہ کوا ہے بلکہ بعد علماء حیوانات کا نقل کرتے ہیں کہ اگر کوا بوڑھا مر کے مرے مرے تو کم سے کم ایک ہزار سال زندہ رہتا ہے کتنا ایک ہزار سال زندہ رہتا اللہ اکبر اور کوا بچہ انڈے سے نکلا اسی وقت اڑنے لگے اور زندگی بھر اڑتا ہی جائے یعنی کم سے کم ایک ہزار اڑتا ہوا چلا جائے اور بوڑھا ہو کر کے اپنی بڑی موت مرے جتنا جتنا فاصلہ زندگی بھر اڑنے کے بعد طے کر سکتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کے ایک روزے سے جہنم اور بندے کے درمیان روزے کی برکت سے اتنا ہی فاصلہ پیدا کر گے اللہ تعالیٰ نے بڑا مچھا موتا رکھا ہے میرے بھائی روزہ رکھو خاص طور سے یہ مہینہ جو آیا ہے رمضان کا نبی رہے شا سر آتے ہیں ارے مسلمانوں جی ہمیشہ تم نیکیاں کرتے رہا کرو ہمیشہ نیکیاں کرو لیکن خاص طور سے نیکیاں تو زندگی بھر کرو لیکن سال بھر میں مہینے میں چوبیس گھنٹے میں ہفتے بھر میں اللہ نے کچھ سیزن رکھا ہے خاص وقت رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مت مغفرت کی اللہ کی رحمت کی اللہ کی بخش کی جنت میں داخل کرنے کی جہنت سے آزاد کرنے کی برکتوں کی اللہ تعالی ہوائیں چلاتا ہے اللہ سے ہمیشہ کرتے رہو لیکن وہ تحر تمہارے کی رحمتوں کی جو ہوائیں چلتی ہیں رب کی مسرت کا جو طوفان چلتا ہے رب کے برکتوں کا اور بخشوں کا جو سیزن آتا ہے آپ نے ساتھ روایا اس موقع پر خاص طور سے تن من دھن کے ساتھ نیکیاں کرنے لگو کیوں آپ دنوں میں جو نیکیاں ہیں آپ دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہے اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کر کے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین کوئی رحمتوں کا اور بخش کا سیزن مقرر کر دے اور ہوا چلنے لگے اللہ ہو کر آپ فرماتے ہوا چلتی ہے ہوا چلتی ہے بخش کی مغفرت کی توبہ قبول کرنے کی برکتوں کی جہنم سے آباد کرنے کی جب اللہ تعالیٰ ہمارے چلاتا ہے تب کر کے محنت کر کے کچھ اس سے فائدہ اٹھا لو اللہ اکبر فائدہ کیا ہوگا آپ لو لالی بو لالی بو لال تم تم لال سی تم یو سیب ہوں سید مینا ہی ممکن ہے کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا طوفان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کے لیے ہمارے چلانا شروع کر دیا ہے اس موقع پر اگر تم میں سے کسی انسان کو تھوڑی سے بھی ہوا ہوا لگ گئی لیکن کس کی ہے لو نہیں ہے گرم ہوا نہیں ہے ہوا ہے رحمتوں کی اللہ کی بخشش کی اللہ کی برکتوں کی جہنم سے آزاد کرنے کی اور سیزن کے موقع پر جب اللہ تک چلا رہا ہو اگر تھوڑا سا حصہ بھی کسی مسلمان کو مل گیا پھر قیامت تک وہ کبھی اللہ کی برکتوں سے محروم نہیں ہو سکتا اللہ اکبر سیزن ہے وہی جو مواقع اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک موقع یہ سامان کا ہے اس کی قدر کرو توبہ استفار روزے تلاوت قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے آج دن کی ساری کرو اللہ العالمین ہم نے جو بیماروں سے فیصلتا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللہ العالمین جو بھی سامان میں تو نے برکتیں رکھی ہے ہم تمام لوگوں سے تو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله ان بالعدل القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى مسلمان